ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ہاں تشریف لاتے تو دریا فرماتے کیا تمہارے ہاں کوئی کھانا ہے جب ہم کہتے کہ نہیں ہے تو آپ فرماتے میں روزہ رکھ لیتا ہوں وکی نے مزید بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے موقع پر ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں حیث یعنی ایک خاص عربی طعام کا ہدیہ بھیجا گیا ہے جو ہم نے آپ کے لیے سنبھال رکھا ہے آپ نے فرمایا ادھر لے آؤ طلحہ نے وضاحت کی کہ آپ نے صبح کو روزے کی نیت کی تھی مگر افطار کر لیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچپن